وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے پس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ کمال وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی دید سے بھی محروم ہو گئے مدینہ منورہ میں سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور دل میں یہ خواہش رہی کہ کاش مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بن جاتا اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب اور تمام جہاد کا مالک صرف اللہ ہے اس لیے آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے اس طرف اللہ کو پائیں گے اس کے بعد یہ حکم خاص تو منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا لیکن اس آیت کا حکم عام باقی رہا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اور نفل نمازوں میں نیز خوف اور سفر کی حالت میں کسی طرف بھی رخ کیا جائے تو نماز صحیح ہوگی بس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ یعنی چہرہ ثابت کیا ہے اس لیے صحیح عقیدہ والے اللہ کے لیے وجہ ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے ایسا چہرہ جو دوسرے چہروں کے مشابے نہیں نیز آیت میں اللہ نے اپنے لیے واسع اور علیم دو صفت ثابت کی ہے اس لیے ہم بھی ثابت کرتے ہیں اسی تفصیل کے ساتھ جیسا کہ وجہ کے بارے میں کہا گیا ہے